قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تین بڑی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول دجال کا نکلنا اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ تین نشانیاں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں آج مزید ہم تین نشانیاں آپ کے سامنے بیان کریں گے اور وہ تین نشانیاں یہ ہیں کہ زمین کے تین مقامات پر تین بڑی بڑی خصوفات واقع ہوں گی خصوفات کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا دھس جانا زمین کا دھس جانا اس کو خصوفات کہا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے اس جگہ پر جو بھی چیز ہو گھر ہو لوگ ہوں ان سب کا زمین سمیت زمین کے اندر دھس جانا اس کو خصوفات کہا جاتا ہے اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے تین بڑی نشانیاں ہیں اور اس کی دلیل اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر چکے ہیں اور وہ دلیل ہے حضرت حضیفہ ابن وسید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو بات چیت کر رہے ہو تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا دجال کے نکلنے کا ذکر کیا چوپائے کے نکلنے کا ذکر کیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کا آپ نے ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کہ وہ آسمان سے اتریں گے کیونکہ وہ آسمان میں زندہ ہیں اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا یہودیوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور پھر چھٹی چیز یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور تین خصوفات یعنی زمین کے اندر دھسنے کے تین بڑے بڑے واقعات ایک مشرق کے اندر دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرت العرب میں یہ نو نشانیاں ہوں گی اور دسویں نشانی کیا ہوگی جو آخری ہی ہوگی جو آپ نے بتائی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دوڑاتے ہوئے لے جائے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں تین مقامات پر زمین کے دھسنے کا بڑا بڑا واقعہ پیش آئے گا اور یہ چیز قیامت سے پہلے ہوگی اس کی دوسری بھی دلیل ہے اور وہ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سیکون بعدی خس فن بل مشرق و خس فن بال مغرب و خس فن فی جزیرت العرب میرے بعد مشرق کے اندر خصف ہوگا یعنی زمین میں دھنسنے کا واقعہ ہوگا مغرب کے اندر ہوگا اور جزیرت العرب کے اندر ہوگا تو کہتی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایوق صبح بال ارد وفیحہ کیا زمین دھسا دی جائے گی جب کہ وہاں اچھے اور نیک لوگ بھی ہوں گے تو آپ نے کہا کہ کان اکثر اہلیہ الخبص جب اس کے رہنے والے زیادہ تر خبیص ہوں گے اور زیادہ تر گنہ گار ہوں گے بے شرم ہوں گے خباصت کا کام کریں گے تو یہ چیز واقع ہوگی تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے یہ زمین کے اندر تین بڑے واقعات اس رے کے پیش آئیں گے ماضی میں مختلف قسم کی زمین میں دھسنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں اور مستقبل میں بھی اس طرح کے واقع ہوتے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے لیکن یہاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جن تین خصوفات کی آپ نے پیشین گوئی کی ہے ان کی نوعیت سب سے مختلف ہوگی وہ بڑی حیبت ناک ہوگی اور زمین کے بڑے رقبے پر یہ چیز ہوگی واقع ہونے کے بعد ان تینوں واقعات کا بڑا چرچا ہوگا یعنی کافی حیبت ناک اور ڈراؤنا منظر ہوگا اور دنیا کے اندر جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اور جو باقی بچیں گے ان کے درمیان باقاعدہ اس کی گفتگو ہوگی لوگ اسے بیان کریں گے خوب چرچا ہوگا اس کا یہ مراد ہے اس سے پہلے جو واقع ہو چکے ہیں وہ مراد نہیں ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قد و یعنی مختلف جگہوں پر یہ خصف کا زمین میں دھسنے کا واقعہ رونما ہوا پایا گیا ولاکن یحتمل یہ تمین کون المراد بالخصوفات قدر علی موجد لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ یہاں تین خصوفات سے مراد یہ ہو کہ اس سے پہلے جو زمین میں دھسنے کے واقعات رونما ہوئے اس سے کہیں زیادہ کمیت کے لحاظ سے کیفیت کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ یہ ہوگا یقون امین ہو مکان او قدرن یہ فت الباری میں آپ نے بات بیان کی ہے یعنی بین طور کی وہ جگہ کے اعتبار سے وہ یہ تینوں واقعات بڑے ہوں اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہوں اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے تھے اور یعنی کم زمین پر لیکن یہ جو تین خصوفات ہیں بڑے پیمانے پر ہوں گے بڑے مقامات پر بڑی جگہوں کے اندر ہوں گے اور زیادہ حصہ زمین کے اندر دھنس جائے گا یہ مراد ہے اور اور فتح الباری کے اندر انہوں نے بات بیان کی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے تین خصوفات ہوں گی لیکن یہ کس ملک کے اندر کس شہر کے اندر ہوں گی اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے یہ آپ نے ضرور بتایا کہ ایک مشرق کے اندر ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب کے اندر جزیرت العرب میں کس جگہ پر یہ چیز واقع ہوگی اللہ بہتر جاننے والا ہے یا مشرق میں کہاں یہ خصوف ہوگا خصف ہوگا زمین میں دھسنے کا واقعہ کہاں پیش آئے گا ایسی مغرب میں کہاں یہ پیش آئے گا اس کے تعلق سے کسی شہر یا کسی ملک کی تعین حدیث کے اندر نہیں کی گئی ہے اور جزیرت العرب پورا علاقہ جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے یا اس طریقے سے یہ پورا جو اردن اور فلسطین یا اس طریقے سے یہ جو کیا نام ہے دبئی اور یہ یمن اور سعودی عرب اور اس طریقے سے یہ جو سارے علاقے ہیں یہ سارے علاقے جزیرت العرب کے اندر آتے ہیں اس کے ایک تفسیر کے مطابق تو بہرحال یہ تین واقعات رونما ہوں گے قیامت سے پہلے اور خصف کے معنی ہوتے ہیں زمین کے اندر دھنس جانا یا زمین کا کے کچھ حصے کا زمین ہی کے اندر غائب ہو جانا دھس جانا اس کو خصف کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا فخصف بھی و بیدار ہی الرد ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی ہم نے کیا کیا زمین کے اندر دھسا دیا یہ اللہ رب العالمین نے قارون کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے زمین کے اندر دھسا دیا جس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا تو اللہ نے اسے بھی اور اس کے گھر سمیت زمین کے اندر اسے دھسا دیا غائب کر دیا تو خصف کے معنی ہوتے ہیں زمین میں دھسنا اس کو خصف کہا جاتا ہے اور یہ قیامت سے پہلے تین واقعات ہوں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور اللہ رب العامین ہمیں سلب سارین کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے اور ہر طرح کے شر اور فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے یہ سب سے اہم بات ہے اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں توحید پر قائم رہیں اللہ کی بندگی کریں اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک سے بچیں بدعت و خرافات سے بچیں بندے کے حقوق ادا کریں نیکیوں پر قائم رہیں برائی سے لوگوں کو روکیں روکیں اور معروف کا بھلائی کا لوگوں کو حکم دیں اپنی حیثیت کے مطابق حلال کھائیں نیکیاں کریں اس کی تیاری کریں نیک اعمال کریں اور اگر کسی سے کچھ ظلم ہو گیا ہو تو دنیا کے اندر تلافی کر لے معافی مانگ لے اس کا حق ادا کر دے یہ ساری چیزیں مقصد ہے قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کا جیسا کہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور پوچھا قیامت کب قائم ہوگی تو ہمارے بھی نے پوچھا ان سے تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت تو قائم ہوگی ہی ہوگی اس میں کوئی دو رائے اور کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے جیسے اللہ کے ذات پر یقین ہے اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے اور ہے کہ قیامت قائم ہوگی قیامت تو ہوگی ہی قائم چاہے کسی کو یقین ہو یقین نہ ہو لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے جیسے موت سب کو آئے گی کوئی انکار کرے موت کا انکار نہ کرے لیکن موت سب کو آئے گی تو اس لیے موت کے لیے تیاری انسان کو کرنا پڑتا ہے یہ اصل مراد ہے تو قیامت تو قائم ہوگی ہی ہوگی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن قیامت قائم ہوگی تو اصل یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے اور یہی اصل مقصد ہے قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کا کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں نیکیاں کریں خیر کے کام کریں بھلائی کے کام کریں برائیوں سے اور نافرمانیوں سے معاشی معاشی سے غلط کاموں سے ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں اپنی اصلاح کریں بچوں کی صلاح کریں بیویوں کی صلاح کریں اپنے ماتحت کے لوگوں کی صلاح کریں اور خود دین پر قائم رہیں سنت پر قائم رہیں صلب سالین کے عقیدے اور منحج پر قائم رہیں یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عامہ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیقم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ